حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو تراسی